محنت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے راستے سے فضائی سنائی ہے کہ جو محنت کرتے ہیں ان کو اللہ کیا دیں گے وہ نبیوں کے راستے سے اللہ نے سنایا ہے آپ حضرات جو محنت کر کے آئے ہو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے بہت بڑا کام ہوا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے یہ نبیوں والا عمل کر کے حضرت آئے اللہ کو سب سے بڑی بات یہ پسند ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کیا جائے اور اس کے لیے بات کوئی کہے بات کوئی سنائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھلا اس سے بھی اچھی کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے ممن دعا جو اس سے اچھی کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے چلے پھرے اس کے لیے تھکے اس کی ہر ہر ادا پر اللہ کے وہاں سے اجر ہے کہ چلتے ہوئے اس کے جسم پر گرد و غبار لگ گیا تو اللہ پاک اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس جسم پر اللہ پاک جہنم کی آگ تو کیا جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دیتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کے لیے چلا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ اس میں ایک روپیہ خرچ ہوا تو کہیں تو اللہ پاک نے سات سو اور کہیں اللہ پاک نے بے حساب دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جان لگے تو اس کی قیمت ہے مان لگے تو اس کی قیمت ہے ہر ایک چیز کی قیمت ہے اور جو خرچ ہو جائے گا اس کا بدل اللہ نے دینے کا وعدہ کیا مان پنشہ یو خلیفہ ہو کہ جو اللہ کے نام پر لگے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم بدل تم کو دیں گے تو اللہ ہر چیز کا بدل دیں گے تو جو جان لگے گی اس پر بھی اللہ کی طرف سے وعدے جو مان لگے گا اس پر بھی وعدے اور کتابوں میں آتا ہے درد سر ہوا درد سر اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کرتے کرتے سر میں درد ہوا تو اس پر اللہ پاک اتنا دیں گے کہ اللہ پاک اس درد سر کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ رحمت بن جائے گا یہ بہت بڑی چیز ہے کیوں اس سے بڑا کام وجود میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اللہ کے دین کی محنت سے اسی لیے اللہ پاک نے نبیوں کا درجہ سب سے بڑا رکھا ہے کہ کیونکہ وہ بڑا کام کرتے ہیں ان کے ذمہ بڑا کام ہوتا ہے تو سب سے بڑا بدلہ نبیوں کا ہے اس ستما کے زمانے میں اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں بندوں میں سے ہم کو توفیق دی نبیوں والے کام کے کرنے کی ہم سب خوش قسمت ہے ہمارے سارے ساتھی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے بہت بڑے عمل کی توفیق دی زندگی تو ہر ایک کی گزر جائے گی عمل کرتے ہوئے گزرے گی اور بغیر عمل کے بھی زندگی تو گزر جائے گی لیکن کسی کو توفیق مل جائے یہ اللہ کی طرف سے دین ہے نوازش ہے کوئی آدمی بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کر سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ بغیر اللہ کی مشیت کے پتہ نہیں ہلتا بغیر اللہ کی مرضی کے آدمی ارادہ نہیں کر سکتا تو بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی آدمی اپنے اپنے مشغلوں میں رہ کر اللہ کے دین کا کام کر لے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا یہ توفیق اللہ نے دی کس نے دی بولو اللہ نے دی میں آتا ہے مما توفیقی اللہ بلّہ یہ توفیق اللہ دیتے ہیں ہمارے بزرگوں کے دعاؤں میں ہیں کہ اللہ ہمیں با توفیق بنا دے ہمیں با توفیق بنا دے اور توفیق بھی کون سے ہمیں دے کہ دنیا میں بہت سارے بھلائی کے نیکی کے بہت سارے کام ہیں ہمیں کون سے کام کی توفیق دے اللہ عم کا توفیق اہل الہدا ہدایت یافتہ لوگوں کی توفیق دے ہدایت والوں کی توفیق دے اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق دی قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ ہمارے ساتھی جو گشت کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں زونوں میں گئے ہیں دکھنے میں یہ کیا کرتے ہیں یہ جماعتوں میں جاتے ہیں دکھنے میں کیا کر رہے ہیں بولو جماعتوں میں جا رہے ہیں اتنی بات نہیں ہے خالی جماعتوں میں جا رہے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کے چلنے سے پھرنے سے لوگوں کے خوشامد کرنے سے کتنا دین وجود میں آ رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ایک ایک ساتھی کے نقل و حرکت سے یہ جتنا مجمع ابھی اجتماع میں آیا ہے اور یہ سارا مجمع یہ زمین میں سے تھوڑی اگا ہے ہماری انویسٹ کرنے والوں کی برکت ہے ان ملاقاتوں کے کرنے والوں کی جو ساری کے ساری ان کی برکتیں گشتوں کی برکت ہے ملاقاتوں کی برکت ہے ہمارے جو ساتھی تین تین دن جا رہے ہیں ان کی برکتیں ہیں جو چلوں میں گئے ان کی برکتیں ہیں ہاں ورنہ یہ مجمع صبح صبح اجتماع میں ہو یہ جوان دیکھو یہ سارے اکثر جوان بیٹھے اس مجمع میں جوان صبح میں جاگتا ہوتا ہے کہیں یہ تو ان بےچارے محنت کرنے والے ان بوڑھوں کی برکتیں ہیں جو چلے ہیں پھرے ہیں لوگوں کے خوش آمدیں کی ہے منت سماجتیں کی ہے کہ اللہ پاک نے ساروں کو ایک نئی زندگی دے دی ہاں نئے نئے جوان اپنی زندگیوں کو بنانے میں لگ گئے اللہ کا خوف آ گیا اللہ کا ڈر آ گیا ایک ایک ایک بچہ پتہ نہیں وہ میڈیکل ویڈیکل میں پتہ نہیں پڑتا ہے تو ان کو پریکٹیکلی کچھ کرواتے ہیں تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پریکٹیکلی فلاں جانور میں کچھ مشق کرنے کی ہے اور میرا حصہ ایک لڑکی کے ساتھ لگ گیا ہے ہم دونوں کو ہم اکیلے کمرے میں ہوں گے اور ہم کو یہ پریکٹس کرنی ہے میں کیا کروں میں چھوڑ دوں یہ ڈر جوان کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا جوانوں میں اللہ کا ڈر آ گیا ایک لڑکا آیا جوان کالج کا پڑھائی پوری ہوئی اور کہنے لگا کہ میری جاب لگی ہے اس میں مجھے ستر ہزار روپے شروعات کی تنخواہ ہے اتنی کلاس ٹو آفیسر اور اس میں یہ یہ ہے یہ ہے مجھے یہ سہولت ہے لیکن وہ ٹیبل رشوت کا ٹیبل ہے وہ نقشے پاس ہو جاتے ہیں نا گھروں کے اور کالونیوں کے پھر اس کو منظوری دینے کے دستخط میں وہ سب کرنے کے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا لیکن اس میں رشوت بہت ہوتی ہے اور میں تو رشوت نہیں لوں گا لیکن میں بچ نہیں سکوں گا مجھے کچھ کام مجبوری میں کرنے پڑیں گے میرے گھر والوں کو پتا چلے گا تو مجھے وہ کروائیں گے کہ اچھی جاب ہے تجھے کرنی کرنی ہے لیکن میں نے گھر والوں کو اطلاع نہیں دی کہ میری یہ جاب لگی ہے میں بدلنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے پھر ہم لوگوں نے پوچھا پھر تمہارے پاس کیا اس کا آپشن ہے اس نے کہا کہ ایک دوسری جگہ ہے وہاں تنخواہ بیس ہزار کم ہو جائے گی پچاس ہزار ملیں گے لیکن میں حرام سے بچ جاؤں گا تیرا دل کیا کہتا ہے کہ میرا دل وہی کرنے کو کہتا ہے کہ جوانوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کس میں کیا کیا پیدا ہوا وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا یہ ہمارے کشتوں کرنے والوں کی برکت سے حافظ صاحب بنے مولی صاحب لوگ بن رہے ہیں کتنوں کی ترغیب کتنوں کی طبیعتوں کو تبدیل کر دیا ہاں کہ ایک ایک محنت کرنے والے کی برکت سے ایک ایک کشت کرنے والوں کی برکت سے بہت ساری خیر وجود میں آئی کل قیامت کے دن ہمارا یہ ایک ایک ساتھی اٹھے گا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے جھنڈے کے نیچے ہمارے بھروس ضلع کے دیہات ہوں گے کہ ہم یہ دیہاتوں میں گئے تھے ہمیں نکالا گیا تھا ہم نے برداشت کیا تھا یہ سارے دیہات یہ دیہاتوں کا چلنا پھرنا یہ سب ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا پھر صوبے میں جی جہاں جہاں پھرے وہ اور پھر ملکوں میں پورے ہمارے ملک میں ہم گئے کبھی راجستھان کبھی بہار کبھی بنگال کبھی آسام ہمارے ساتھی وہاں جا کر آئے اور وہاں گشتیں کی ہے وہاں ملاقاتیں کی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم تو چلا لگا کر آ بھی گئے لیکن ہمارے ایک ساتھی کے وہاں جانے کی برکت سے اللہ پاک نے وہاں کیا کیا پیدا کیا وہ اللہ ہی جاتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے دنیا میں دیکھو یہ مولانا یاسر صاحب بھی یہاں بیان کر رہے ہیں وہ ان کی جماعت گئی تھی سیرالیون گئی تھی اس ملک میں ایک بھی حافظ جی نہیں تھا ایک بھی حافظ جی نہیں ان کے وہاں نمازیں ہوتی تھی نمازیں ان کے باپ دادا کا ٹائم ٹیبل نکی کیا ہوا تھا تقویم کے حساب سے نمازیں نہیں ہوتی تھی میں چار مہینے وہ گئے انہوں نے کہا یہ تو نمازیں بے ترتیب ہو رہی ہے نماز تو ترتیب سے ہونی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے تو سب کو جمع کیا تو کہنے لگے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے مفتی صاحب ہم کو نہ کہیں مفتی صاحب کے پاس گئے مفتی صاحب کہنے لگے ہمارے پاس تو تقویم نہیں ہے تو ہم کیسے ٹائم ٹیبل نکی کریں گے تو ہندوستان سے تقویم منگائی عبد فیض منیار صاحب کی تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے لیکن یہ ملک میں چلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ مفتی دستخط کریں گے تو چلے گی تو مفتی سے دستخط کروائی پھر وہاں کے پورے ملک کے ریڈیو پر اس کو نشر کیا گیا پورے ملک کے ریڈیو پر پھر وہ جا کر آئے تو اس کے بعد ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی نمازیں وقت پر ہو گئی اور وہ یاد کرتے تھے کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں تھے اس طرح سے پڑھتے تھے لیکن آپ کے ملک کے مولانا آئے انہوں نے یہ کام کر کے ہم کو دیا سب سے پہلے رمضان کا قرآن انہوں نے سنایا اس زمین پر وہ تو آ گئے پھر ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہمیں بھی بچوں کو حافظ بنانا چاہیے تو پھر ان کے اندر رغبت پیدا ہوئی کہ اچھا قرآن سننے کی چیزیں ہمارے پاس تو کوئی حافظ نہیں اب کیا کرنا چاہیے تو پھر ان کو مولانا نے رہبری کی ہوگی کہ فلاں فلاں لوگ ہیں ان کو آپ کہو وہ آپ کے وہاں حافظ جی بھیجا کریں گے تو ابھی ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں مکتب شروع ہو گیا اب وہ تو زندگی میں ایک بار گئے ہیں لیکن قیامت کے دن اس ملک کی ساری وقت کی نمازیں کس کے حصے میں جائے گی ارے بولو بھائی تو مولانا ملانا ایسے ہمارے ساتھ ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی اپنے صوبے کی بولانا وغیرہ کی جماعت گئی تھی آسٹریلیا اس زمانے میں اس ملک میں کوئی آدمی تراوی میں قرآن نہیں پڑھتا تھا بس المدرا کی تراوی پڑھتے تھے سب سے پہلا اس زمین پر انہوں نے قرآن سنایا وہ تو وہاں چلا لگا کر آ گئے لیکن اب تب سے تراویاں شروع ہو گئی تو اب قیامت تک جتنے قرآن کی والی تراوی ہوگی کس حصے میں جائے گی یہ تو جس کا ہم کو پتا ہے وہ ہمارے بہت سارے ساتھی پتا نہیں کیا کیا کر کے آتے ہیں وہ تو پتا بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کو تو سب پتا ہے ہمیں یہ پتا ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا کسی کو پتا یا چلے یا نہ چلے ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے علجی رحمت اللہ علیہ اکیلا سے اکیلے اگائے اور کہنے لگے یہ ہمارے فلاں صاحب ہے یہ فلاں صاحب ہے یہ فلاں صاحب یہ فلاں صاحب سب کی اڑکھان کرا دی تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ سب کی اڑکھان ہونے کے بعد کہنے لگے ہاں بھائی ہمارے جاننے میں جاننے سے کیا ہوتا ہے وہ جان لے جس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو اڑکھان ہو جانا چاہیے وہ جان لے ہمیں کوئی بھاؤ پوچھے تو کیا بھاؤ نہ پوچھے تو کیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں ہمیں کوئی پہچانے نہ پہچانے سے کوئی مسئلہ نہیں کیوں کہ وہ جانتا ہے جس کے لیے ہم نے کام کیا ہے تو ہمارا یہ ایک ایک ساتھی جو کشتوں میں چلا ہے گرا ہے وہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ان کے لیے کیا کیا اجر ملے گا ہاں اللہ کے وہاں سے ان کا استقبال ہوگا اللہ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ اللہ کی بڑائی دنیا میں بول کر آیا ہے یہ جب چلتے ہیں نا جب آتے ہیں کتابوں میں آتا ہے جیسے حاجی چلتا ہے تو جو جہاں لبیک پڑتا ہے تو لبیک پڑتا ہے تو اس کی در و دیوار بھی اس کے ساتھ لبیک پڑتی ہے اس لیے حج کی شعار میں سے ہے کہ بہترین حج کون سا ہے کہ جس میں دو چیزیں ہیں وہ الج جو سچ جو کہ خون زیادہ بہایا جائے اور چیخ چیخ کر لبیک پڑی جائے چیخ چیخ کر لبیک پڑو کہ تم جہاں سے گزرو گے دائیں بائیں جتنے درخت ہے جتنے پتھر ہے اور جو جو ہے وہ سارے لبیک پڑتے ہیں یہ گشتوں کی جماعتیں جب پھرتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے تو پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس سے محمدی آدمی گزرا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تیرے پاس سے بھی کوئی گزرا ہے ایسا پوچھتا ہے کہ ان فضاؤں میں بہت ساری غفلتیں ہوتی ہے ہماری جماعتیں جاتی ہے تو وہاں ان غفلتوں کو دور کرتی ہے تو قیامت کے دن وہ سارے درخت سارے سارے راستے اور سارے پتھر اور ساری دیواریں اور سارے ذرات اور ساری زمینیں ہمارے ان ساتھیوں کے حق میں گواہی دے گی اتنا وزندار نامہ عمل ہوگا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس لیے آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں جس کام پر اللہ نے ہم سب کو لگا دیا ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے کل قیامت کے دن کرنے والے بھی پچھتائیں گے اور نہیں کرنے والے بھی پچھتائیں گے اللہ نے بڑے عمل کی توفیق دی اور خاص کر آپ لوگ تو پیدل چل کر آئے ہو یہ تو اتنا بڑا عمل آپ لوگ کر کے آئے ہو کہ ہمارے نبی کا بڑا عمل پیدل چلنا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے اکثر سفر پیدل ہوئے ہیں پیدل وہاں حضرات کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے پیدل چلنے کی اور اپنے نبی علیہ السلام کی سنت آپ سے زندہ ہوئی کہ دین کی نسبت پر مجاہدہ کرنا برداشت کرنا لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا یہ سنت آپ سے زندہ ہوئی آپ کر کے آئے ہو ہم آپ کو شاباشی نہیں دے سکتے کوئی آپ کو شاباشی اللہ ہی دے گا کہ کل قیامت کے دن جس کے گرد و غبار پر اللہ جہنم کیا کو حرام کر دے صرف گرد و غبار لگنے پر جہنم کیا حرام ہو جاتی ہو تو ان کے اور آگے برداشت کرنے پر ان کو کیا ملے گا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے وہاں وہ آپ کا اجر طے ہو گیا وہ تھوڑے دن کا تھکنا تھا وہ تھکن ختم ہو گئی لیکن آپ کا اجر بہت بڑا اللہ کے وہاں طے ہو گیا اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہماری کسی نے سنی نہیں ہے ہماری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی لیکن آپ کے برداشت کرنے پر اور آپ کے جھیلنے پر اللہ پاک نے کہاں کیا اثر ڈالا آپ کو وہ بھی پتا نہیں ہوگا دیکھو برف کہیں پڑتی ہے اور ٹھنڈی کہیں آتی ہے برف کہاں پڑتی ہے بہت دور کہیں پڑتی ہے اور اس کا اثر بہت دور آتا ہے پانی باہر پڑتا ہے اور اس کا اثر گھر کے نمک کے ڈبے میں ہو جاتا ہے بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے جو گشت کیے ہیں اور آپ لوگوں نے جو برداشت کیا پیدل چلے ہو اللہ نے دنیا کے باطل پر کتنا اس کا اثر ڈالا ہے تمہیں بھی نہیں پتا ہے اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے ایک دہلی میں بزرگ تھے وہ آئے بنگلہ والی مسجد اور لوگوں سے کہنے لگے یہاں کیا کام ہو رہا ہے تو سب کہنے لگے کوئی نہیں ہو رہا جو معمول سے ہوتا ہے وہی کام ہو رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ پوچھنے لگے کہ نہیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے یہاں تو دو تین بار پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں جو جو روزانہ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے تو وہ واپس جانے لگے تو ایک میاں جی کہنے لگے ہاں ایک بات ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے جی یہ ہو رہا ہے آج یہاں سے جماعت پیدل اللہ کے راستے میں جا رہی ہے کہاں تبھی تو میں کہوں کہ اللہ کا قہر مہر سے بدل رہا ہے اللہ کا قہر مہر سے بدل رہا ہے کہ اللہ کا غصہ اللہ کی مہربانیوں سے بدل رہا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا اثر کہاں پڑے گا ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب گشت میں گئے کہاں تک گئے چاندنی چوک تک گئے تو کوئی سنتا بھی نہیں تھا بات کسی نے سنی نہیں تو مولانا منظور صاحب نے مولانا سے کہا مولانا ہماری تو کوئی بات بھی نہیں سنتا ہے اور کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا واپس چلے تو امیدی کی بات ہو رہی تھی تھوڑی تو مولانا نے برجستہ کہا کہ تم امید ہو رہے ہو تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا آج ہم خالی چلے ہیں نا اس کا اثر برطانیہ پر پڑا ہے کہاں بڑا ہے کہ اللہ نے آج کے چلنے کا اثر برطانیہ پر ڈالا ہے کہ برطانیہ کے باطل کو اللہ نے توڑا ہے اب برطانیہ کا کیسا باطل ٹوٹا برطانیہ ہاں؟ انگلینڈ کہ برطانیہ کا باطل اللہ نے ایسا توڑا کہ وہاں علم اللہ نے پیدا کر دیا حافظ جی پیدا کر دیے اور ایسے اچھے فضا پیدا کر دی کہ ہم سے اچھی فضا وہاں ہوگی وہاں کا رمضان دیکھے تو طبیعت خوش ہو جائے وہ کس کے گشت کی برکت سے ٹوٹا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا تو آج آپ کے گشتوں کی برکت سے اور آپ کے چلنے سے کہاں کا باطل ٹوٹا تمہیں پتا ہے وہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا ہوگا یہ معمولی چیز ہے ایک شہریوں کے ملک میں حضرت نے جماعت دے دی کیا کوئی بات نہیں تم وہاں جا کر اللہ کا ذکر کر کے کم سے کم آ جاؤ کہ وہ ان فضاؤں میں اللہ کا نام بہت زمانے سے کسی نے نہیں لیا تو اللہ اس کے باطل کو توڑے گا تو آپ کے ذریعے سے بہت بڑی خیر خیر وجود میں آئی ہے آپ بہت خوش قسمت اور سعادت مند لوگ ہو اللہ حضرت کی ان قربانیوں کو قبول فرما دے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی قرضاری لینے والے ہم آپ سے قرضاری نہیں پوچھ رہے لیکن چونکہ ہمارے عمل میں یہ ایک عمل ہے کرداری کا کیا عمل ہے کرداری کا عمل ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد کی یہ سنت ہے ہمارے نبی علیہ السلام جب جماعت کو بھیجتے تھے تو ان کو پوری بات سمجھا کر روانگی کی بات کر کے بھیجتے تھے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے اور جب جماعت آتی تھی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں کرداری پوچھی جاتی تھی کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے تو یہ ایک عمل ہے حضور کی مسجد کا اگر وہ عمل نہ ہوتا تو ہم آپ سے کیوں پوچھتے بھائی آپ تو کام کر کے آئے ہو آپ یقیناً ہم سے افضل اور بہتر لوگ ہو کہ بیٹھے ہوئے لوگ اور اللہ کے راستے میں چلنے والے تو برابر نہیں ہو سکتے آپ ان ٹھنڈی میں راتیں جاگے ہو آپ ان ٹھنڈیوں میں لوگوں کی کڑوی تفصیلیں آپ نے سنی ہے لوگوں کی آپ نے برداشت کی ہے وہ اللہ اس راستے کے گرد و غبار پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو کیا دیں گے آپ کا کیا درجہ بنا ہوگا ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ہمارے نظر اسلام کی مسجد کا ایک عمل ہے اس لیے اس کو ہمیں کرنا ہے اس لیے سنانے والے بھی اس کو بوجھ نہ سمجھے اس کو عبادت سمجھیں ہم سننے والے بھی اس کو عبادت سمجھیں آپ سنانے والے بھی اس کو عبادت سمجھیں اور اس میں ہماری حفاظت ہے یہ جو عمل ہوتا ہے کروزاری کا روانگی کا اس میں ہمارے ہمارے دین کی محنت کی حفاظت ہے کہ جس بات کو سنا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو وہ بات اچھی طرح نکھر کر آتی ہے جس بات کو نہیں بولا جاتا نہیں سنا جاتا تو اس میں غلطیاں گھس جاتی ہے جس کی نگرانی نہیں ہوتی اس میں غلطیاں گھس جاتی ہے دیکھو سو سال ہو گئے تبلیغ کو لیکن سو سال پہلے جو آدھا گشت ہو رہے تھے سو سال بھی وہی بعد آدھا آداب گشت ہو رہے ہیں ہمارے کسی دیہات میں جو آدھا گشت ہو رہے ہیں دنیا کے کونے کے ملک میں بھی وہی آدھا گشت ہو رہے ہیں بھائی کیسی حفاظت ہو گئی ہمارے وہاں روانگی کی بات ہوتی ہے واپسی میں کارگاری ہوتی ہے ہم سے کہا رات آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی اللہ پاک ہمیں دین پر جلائے دین کی محنت پر جلائے اور اسی پر اللہ ہمیں موت دیں اگر یہ صحیح ترتیب پر ہے تو ہم بھی محفوظ ہوں گے اور اگر خدا نہ کرے ہمارے پاس یہ ترتیب صحیح محفوظ نہ رہی تو ہم غلط چیزوں پہ پڑ جائیں گے اور غلط باتوں میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے تو یہ کاروباری کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے ہماری محنت کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس لیے اسی جذبے سے سنانا بھی ہے اسی جذبے سے سننا بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کو جی۔ کیا کرتے چاچا چاہیے پیچھے پہننا

اصل کام بنیادی چیز یہ ہے کہ وہاں اذان اور نماز کو ہمیں شروع کرنا ہے چاہے کسی جھوپڑے میں ہو چاہے کسی کی اوسری میں ہو اس کو فوری طور پر شروع کرنا ہے آئندہ بنانے کا بننے کا وعدہ جو ہے وہ تو ہر آدمی کا رکھے گا انشاءاللہ ہم آئندہ کر لیں گے وہ جو کام رک گیا وہ رک گیا دس سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا یہ ہمارا نووا راؤنڈ ہے نوا دسواں ہے ہاں دس میں شروع کیا یہ دسواں راؤنڈ ہے ہمارا تو جہاں وعدے ہوئے ہم کر لیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور جہاں ماشاء اللہ ساتھیوں نے اسی جگہ پر ترغیب دے کر کے جنگل میں جا کر کے کچھ لکڑیاں کاٹی اور چار کھمبے کھڑے کر دیے اوپر کاٹ ڈال دیا اور شروع کرا دیا تو الحمد للہ جگہ مسجدیں بھی وہاں بن گئی اور کام شروع ہوا جی۔ علاقہ تھا تمہارا آمود ہاں اس میں آباد مسجدیں کتنی تھی تمہارے پورے سمجھ تم کو کتنے دیہات دیے تھے نظر آتے ہیں اکیس تھے ہمارے پاس اس میں مسجد ہے مانوس ہے کام ہے وہ کتنے تھے تین تین وہاں کیا کام کیا آپ وہاں وہاں ہماری پندرہ دن دیا یا ہفتے کا جو وقت ہوتا تھا وہاں جا کے ہم فارغ ہوتے تھے اور وہاں بیس بھی کرتے تھے الحمد للہ جو ہم ترتیب سے جو پہلے دن سے جو ہم جو ترکیب میں جو بتایا گیا تھا تو الحمد للہ وہاں محنت بھی ہم کرتے تھے پھر باقی جو اس کے بعد کا جو ہم کو اگر ایسا لگا کہ بھائی آگے کا کام ہمیں کم دن زیادہ لینا ہے تو وہ وہاں ایک ہی دن رکتے تھے دوسرے دن آگے کا دن ہمیں دوسری جگہ پہ ایڈجسٹ کرتے تھے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد والے سے پورا مجمع ہمارا سن لیں اس وقت میں بھائی کارگزاری سنا رہے ہیں تو میں جو جواب دوں گا یا کوئی بات کہوں گا صرف ان سے نہیں یہ ہمارے سب کا آپس میں مذاکرہ ہے اس لیے کہ یہ تو ایک مرتبہ چلے ہیں اب آئندہ پتہ نہیں اللہ میں مقدر میں لکھا مشورے میں ہوا کہ جا سکے لیکن یہ مجمع جو جماعتیں بنانے والا ہے اور جماعتیں کو جایا دینے والا یہ مجمع ہمیشہ یہی رہے گا اس لیے اس کے سامنے پوری نوعیت آنی چاہیے کوئی بھی جماعت سے کوئی کاروباری پوچھتے ہیں تو شہر ڈالتا ہے ذہن میں تو وہ تو ان کو پوچھا اور ان کو جواب دے دیا مقصد میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں یہ مسئلہ نہیں یہ مذاکرہ ہے ہمارے آپس کا اور اس میں یہ چیزیں ہمیں لے لیں مسجد والے جو جہاد آپ کو دیے تھے ان جہادوں میں آپ نے کیا محنت کی ذرا ایک سوال ہے ہاں۔ جس بستی میں یعنی تین گاؤں ایسے تھے کہ جہاں ہمیں رکھی ایک لیول بھائی کیا کرتے بس وقت میں ہاں الحمد للہ آٹھ میں ہم جا کے جو مسجد ہمیں دی گئی وہاں جا کے ہم وہاں سے جو ذمہ دار سے ملاقات پہلے ہوتی تھی الحمد للہ اس کے بعد جو ہماری ہمارا جو مشورہ اس کے بعد جو ترتیب ہوتی ہے اس حساب سے ہم گز بھی کرتے تھے الحمد للہ پابندی سے اور وہاں ہم پھر مشورہ کرتے کہ بھائی آگے کا جو ہمیں رخ جو ملا ہے اس میں اگر ہمیں زیادہ دیر رکنا ہے وہاں پہ جس بچی میں جیسے ہم آگے جو دیکھ کے آئے تھے تو سوال کا جواب نہیں ملتا جیسے کسی نئی بستی میں آپ گئے اس بستی میں اذان نماز نہیں ہے تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہاں اذان نماز شروع کریں لیکن جہاں مسجد ہے وہاں اذان نماز ہو رہی ہے وہاں دعوت تعلیم سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کا نشانہ کیا ہوتا تھا کہ اس بستی میں آپ کو کیا کام کرنا ہے وہاں جو ہمارا جو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ارمد جس محنت سے ہم نکلے تھے اجتیما کی محنت جو چلے جو جس کی محنت کے لیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لوگ نہیں چل دو آپ کو سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہو بات یاد رکھو پورا مجمع اور ہمارے ہدایت دینے والے ساتھی یہ ذہن میں رکھتے ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں میں الحمد للہ دعوت کا کام میری آپ کی مسجد ہے دوسرا راستے میں آ جاتی ہے جس وجہ سے دو تین مسجدیں اس میں دے دی جاتی وہاں ہمیں کیا کام کرنا ایک تو ہمیں وہاں پہلی چیز نیت اندر سے لے کر جانا ہے کہ یہاں سے ہمیں نقد جماعت روانہ کرنا اور یہاں کی بستی کے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں نہیں آتے جو گشتوں میں نہیں ہوتے یعنی میں اس سے متعلق یہ جملہ کہا کرتا ہوں آباد جگہوں میں کچھ بنجر لوگ رہتے ہیں جگہ آباد ہے لیکن ہر ہر مسجد کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے جن کا دشک میں آنا نہیں ہوتا جن کا تعلیم میں آنا نہیں ہوتا جن کا مسجد میں آنا جانا نہیں ہوتا وہ عام طور پر مقامی والوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے ہر گھر کی ملاقات میں کبھی کبھار مل لیتے ہیں ہماری جماعت یہ ٹارگیٹ بنائے کہ بھائی ہمیں اس کی اس قسم کے بچی کے ایک ایک فرد سے ہمیں ملاقات کرنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز جو ہے آباد مسجد میں ٹھہرنے کے زمانے میں ہماری جماعت یہ عزم کر کے جائے کہ یہاں سے ہمیں نقد جماعت نکالنی اس کے لیے محنت کریں گے تھکیں گے دعائیں مانگیں گے سب کچھ کریں گے اب ٹارگیٹ ہمارا اوپر کا ہوگا ہمیں چار مہینے کی جماعت یہاں سے نقد بنا کر نکالنی دو دن ہم ٹھہریں گے دو دن میں ہمارا یہ کام اگر چار مہینے کی نہیں بنتی چلے کی نکالیں اس کو اجتماع پر ہم نہیں چھوڑیں دو بات اگر تین کے بھی نہیں بن پا رہی ہے تو کم سے کم آخر کے درجے میں محنت کر کے ہمارے حق کی تصویر بھی کریں ہم اس کو بھی کریں اور ہم اس کو روانہ بھی کریں روانگی بھی ہم بیان کریں اور اس جماعت کو روانہ کریں ایسی تین دن کی جماعت ہماری اس بچی سے نکلنی چاہیے اچھا جہاں مسجدیں نہیں تھیں وہاں ایک بات گائے گی باقی یعنی میں سے تین جو مسجد والی تھی جی۔ باقی اٹھارہ وہ تھی کہ جہاں نہ مسجد تھی مسجد سات بچی ایسی ہیں جہاں پہ مسجد نہیں اچھا۔ مسجد مدرسہ باقی کی بچیوں میں مسجد جی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ جہاں مسجد ہے لیکن غیر معروف لوگوں کی وہاں آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں الحمدللہ ہم پہلے تو مسجد جتنی بچیاں وہاں مسجد تک ہم پہنچ گئے الحمد للہ کوئی بھی ایک بستی لے لو ساری بستی چھوڑو ایک بستی ایسی کہ جہاں لوگ مانوس نہیں ہے جمع آنے نہیں دیتے اس بستی میں جا کر آپ کیا کرتے ہم پورشا کے اندر الحمد للہ گئے گاؤں کے اندر چلے گئے الحمد للہ پہلے ہم نے جا کے وہاں پہ پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے ہم جا کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر دو دو پانچ منٹ کے لیے الحمد للہ پھر ہم نے دعا کے لیے سب کو بلایا پورشا کے اندر کوئی ساتھی نہیں آیا لیکن الحمدللہ ہم نے دعا وہیں پہ کی پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد ہم وہی جگہ پہ کھڑے رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے پھر بات ڈالی تو جہاں مجمع بیٹھا ہوا اس کے پاس جا کے ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کوئی ہمیں ریئیکشن نہیں دیا کہ بھائی نکل جاؤ کچھ بھی نہیں وہاں پہ پھر ہمارے عامر صاحب نے لگ بھگ آدھا گونا گھنٹہ ان کو بات سمجھائی کہ بھائی ہم کس مقصد کے لیے نکلے اور یہ ہر ایک کا مقصد ہے ہر ایک کو نکلنا چاہیے مسجد ہاں مسجد ہے وہاں پہ اور پورا پورا غیر مانوس گاؤں ہے لیکن ہم الحمد للہ ہم نے دو دن وہاں پہ بھی کیا اور ہماری بات سنی الحمد للہ انہوں نے آپ مسجد میں نہیں گئے نہ مسجد مسجد میں نہیں نہیں گئی نہیں گئے یعنی کسی نے منع کر دیا آپ کو یا کیا ہاں مسجد کے لیے منع کیا تھا آپ مسجد کے دروازے پر گئے اور منع کیا نہ مسجد کا بھی تھوڑی دور میں گاؤں کے بالکل چلو دوست بات ذہن میں رکھو کسی بھی بستی میں جماعت داخل ہو تو جیسے اپنے آباد کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے پہلے کہاں جاتے بولو جیسے یعنی یہاں بھی ہم سیدھے مسجد پہنچے اب مسجد میں داخلے سے ہی روک دیا تو نہیں تم داخل نہیں ہو سکتے تو سمجھاؤ پھر بھی کہتے نہیں داخل ہو سکتے تو پھر اب ہم مسجد کے پڑوس میں کوئی جگہ ہمیں ایسی مل جائے جہاں ہم اپنا خیمہ ڈال دیں اور وہاں کام کریں گے نماز پڑھنے کے لیے کوشش کریں گے مسجد میں جانے کی اگر مسجد میں نماز پڑھنے بھی وہ نہیں آنے دیتے تو ہم کسی سے لڑیں گے بھیڑیں گے ہم اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیں گے اچھا مسجد کے پاس بھی انہوں نے کہہ دیا یہاں نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں کوئی بات تھوڑے سے آگے جائیں تھوڑے سے آگے جائیں ایک بات یاد رکھنا ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی سے بھیڑنا نہیں اور پہلے سے مروب نہیں ہونا میں ہوتا ہے جہاں گاؤں کو بہت مخالف گاؤں سے ہیں تو آؤٹ ہوتے آؤٹ سیشن پہ آپ نے تو پہلا جلدی نہیں یہ سب چیز ہے مسجد میں جانے کی کوشش کروں اگر مسجد میں ہمیں داخلہ مل جاتا ہے وہ کہیں گے نماز یا نماز پڑھ سکتے ہیں باقی تو کوئی بات نہیں کر سکتے کوئی بیان نہیں کرتے کوئی بات نہیں کرتے نہیں کرتے نماز پڑھ ہم آنے والوں سے اختلاف کریں گے مسجد کے باہر ہم ملاقاتیں کریں گے لیکن مسجد میں ہمارا داخلہ ہو جائے بہت ہی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں داخلہ ہو جائے اور کئی جماعتیں اسی طریقے سے داخل ہوئی دو پانچ ہوتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں وہ ادھر پر ہوئے مسجد جماعت داخل ہو گئی اسی میں گاؤں کے لوگ ان کا سوارنا آئے لاتے اللہ اللہ کری خریدے لاتے کرتا نہ بیان ہے پورا گاؤں اس کلے میں تباہ ہر گاؤں میں کچھ لوگ اس لیے اور بہت سے بڑا ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی کوئی جماعت ہوتی ہے پیدل چل کر کے آئی ہے روتی ہوئی آئی ہے ہر تعالیٰ جانو اس کے ذریعے سے اس مسجد کو کھلوا دیتی ہے اللہ کے ہاتھ میں بہت سے لوگ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو گاؤں کے متعلق کسی کا تجربہ ہے آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد لوگ کو بہت مارا یہ سب کچھ کیا اب وہ چرچا میں چل پڑتی ہے اب ہر جماعت اپنے بچی کا حالانکہ میرے دوستوں آدمی شکیل اللہ کے قبضے میں پلٹتا رہتا ابھی ایک نیت کی آپ نے اور ایک گھنٹے کے بعد میں نیت بدل جاتی ایک آدمی کا رویہ آج کچھ ہے کل اس کا بدل ہے یہ امریکی کا ضلع جو ہے اس امریکی کے ضلع میں بہت سارے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بہت سارے دیہاتوں میں جوان داخل ہو گئے اور انہوں نے محنت کی ایک گاؤں میں گئے تو اس گاؤں والے نے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک آدمی ہے یہ اگر ہم تم سے بات بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ سختی کریں گے اور وہ جب تک نہ کہے کچھ نہیں جوان تھے ہمت والے تھے آپس ميں کیا میں اپنے جا کے كو کیا کرے گا جب جائے تو تھپڑ مارے گا اور کیا کرے گا اپنے کو کہنے کا نیت کر لوں اپنے کو برداشت کرنا جی۔ جی۔ ان کو ڈانٹا ڈبلا گاڑیا سب کچھ دیا ان جاؤ پانچ سو لگی یہ سب آگے واپس دعوت دے کر ایک سال کے بعد میں صرف جوان دوسری جماعت جوڑتی تو انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ چلو اپنے کو وہاں جانا یہ اس کے پاس گیا جا کر اس کا پورا رویہ بدلاؤ مجھے جماعت والے ان ہاں دیکھو میں ایک بات سنوں میری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے سختی میں محنت کروں جتنے لوگ تمہارے ساتھ آ رہے ان کو لے دو رویہ بدلا پھر اس میں خود ہی باتوں باتوں میں کہا کہ میں نے پچھلے سال جماعت کے ساتھ گھستاچی کی تھی ایک سال سے میں بھگت رہا ہوں کیا بھگت رہا ہے وہ جان لیکن میں پریشان حال اس میں آپ لوگ محنت کرو جتنے لوگ آئے تو آئے میں بھی کوشش کروں گا اگر ہو سکا تو تمہارے اجتماع میں آ جائے دل اللہ کے قبضے آج صبح کو جو اس کا نظام ہوتا ہے شام کو جاتا ہے اس کا دن اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں سیدھے پہنچنے کی کوشش کریں اگر منع کر دیا تو ہم جد نہیں کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ جائیں گے نماز پڑھ سکتے ہو بیان نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہمارا کام تو اختلاف کا ہے ہمارا کام تو لوگوں کو ملنے ملا لیتا ہے آہستہ آہستہ وہاں سے دروازہ کی ہے لائن بات کہ جہاں مسجد ہے غیر مانوس مسجد ہے وہاں سیزا ہم مسجد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور وہاں اگر انہوں نے نہ کہہ دیا تو ہم اپنا خیمہ باہر ڈال کر کے رہیں گے اب ایسی دو تین جگہ ہو گئی ہیں تیسری جگہ یہ بتاؤ کہ سات جگہ ایسی تھی جن جگہوں پر اذان نماز کچھ نہیں تھا وہاں میں سے آپ نے کتنی جگہوں پر اذان نماز شروع کرائی ایک ایک جگہ پہ الحمد للہ کے اندر جو ماتر کے بعد جو ہے وہاں پہ الحمد للہ ہم کل بھی جا کے آئے وہاں پہ تو پابندی سے نماز الحمد للہ دو تین ساتھی پڑھتے ہیں الحمد للہ اور اذان ہو رہی ہے نہ اذان نہیں ہو رہی مکتب مکتب چالو ہو گیا ماتا اور کوبلا کے اندر بھی مکتب چالو ہو گیا الحمد للہ جو جہاں پہ مکتب کی ترتیب نہیں تھی اور ایک دوسرا گاؤں ہے وہاں بھی مکتب چالو ہو گیا الحمد للہ آپ کو بھیجا تھا اذان نماز شروع کرنے کے لیے مکتب تو ہوتا رہے گا اذان اذان تو نہیں نہیں چالو یہ کیوں نہیں چالو وہ مکتب کے بچے پڑھیں گے اس کے بعد پندرہ سال کے بعد کریں گے آپ ہی متاثر ہو گئے نا وہاں گئے اس وہ وجہ یہ ہوگی کہ ہم آزاد نہیں کرتے میں نماز کو پڑھتے بلا کے پڑھ لے تو وہی آزاد کر لیں آزاد جس بچے میں شروع ہو جائے گی پہلی چیز یہ ہوگی کہ شیاتی میں اثرات ختم ہونے شروع ہو جائے نہ اس بچے سے ختم ہونی شروع ہو جائے ہم نے ہم لوگ جو ہے نا ہمارے پاس میں شاعر اسلام کے قدر نہیں ہے چار پانچ سال ہوئے پنجاب کے علاقے میں کچھ دیہاتوں میں بلا چلی تو وہاں کے بڑے لوگوں نے ان لوگوں سے کہا کیونکہ پنجاب میں بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ مسلمان تھے لیکن جب ہمارا ملک تقسیم ہوا تو سارے مسلمان وہاں سے چلے گئے مسجدیں ہیں تو وہاں والوں نے یہ سب یہاں کوئی مسلمان ہے نہیں اور آزاد نہیں ہوتی تو انہوں نے کھلی تجزیہ نکالا کہ جن بستیوں میں آزان ہوتی ہے وہاں یہ بلا یہ بیماریاں نہیں ہیں اور جہاں آزادی نہیں ہوتی وہاں یہ بلا بیماریاں تو وہ مستقل مسلمانوں کے دیہاتوں میں آئے اور میں آج ان کے کہا کہ ہم طبقہ دیں گے اس کو کھانا دیں گے جو آئے گا لیکن کم سے کم ہماری مسجد میں ٹھہرے اور وقت پر آزاد کرے کی وجہ سے کتنی بلائیں کرتی کتنی آفتیں کرتی یہ ان کو سمجھایا گیا پھر انہیں کا ایک نوجوان بچہ جو ہے اس کو اپنے چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو آزاد سکھا دو پہلے ایک گھنٹہ سکھا دی زور گھر اپنے بھائی کل کو آ جاتا اچھا مار بھائی کو کر اب ایک دو جگہ غلطی کرے گا اب وہ بچے کو شوق پیدا ہوگا میں آزاد کروں میں آزاد کروں تو اگر چاہے آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا تو گھر میں آزاد نماز شروع کروا دی لیکن آزاد ضرور شروع کروا دی آزاد اور نماز تو ایک بچے میں ہوا دوسری بچیوں میں آپ نے کیا محنت کی آزاد نماز شروع کرنی ہم نے دی دوسری بچیاں کچھ دو تین مکانات ہیں کچھ الگ الگ جگہوں پہ مکانات ہیں تو بےچارے نہیں آ سکتے ان کو ترغیب دی ہم کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالے کیونکہ یہ تو نماز تو ہمارے لیے فرض ہے ہر حال میں پڑھنی ہے تو الحمد للہ انہوں نے ارادہ ارادہ کیا اچھا، پیدل کتنا چلے ایک سو پینتیس کلو اچھا، زیادہ زیادہ زیادہ پندرہ کلو جماعت آپ کے ساتھ سے آپ کو چھوٹے نظر اچھا، میں آئے اتنا دس کی جماعت میں اور اس کا کون سا پانچ نمبر ذمہ دار ساتھی ذرا اس غور کریں جماعت ہماری دس آدمیوں ہے ابھی وہ مات اور یہ پہلے راؤنڈ دوسرے جماعت کے کام کیا جماعت آسان ہو جائے ان کے لیے آسان ہوتی ہے انہوں نے جتنے جہاز کیے وہ سب کیا آپ نے لاج نہیں کیا وجہ ہوئی وقت آپ نے مسجد والے دیہاتوں میں سے نقط جماعت سیکھا نقد جماعت نہیں نکالی مجھے جو انہوں نے محنت کی تھی وہی محنت ہو رہی آپ نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ یہاں سے نفر جماعت نکالے ٹارگیٹ تو نہیں بنایا تھا اچھا روانگی میں جب آپ کے سامنے آئی جو بات آئی

اچھا جہاں غیر مانو تھے اور مسجدیں تھے وہاں سے کیا تھا وہاں مسجدیں کے ہم گاؤں کے باہر گئے تھے ہم گھر کے اندر جانے والے بیچ میں روکتے تھے تو ہم مسجد کے دیہات کے باہر ہی رک جاتے تھے نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم نماز کے جاتے تھے جاتے اچھا مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے وہاں کچھ لوگوں سے سلام دعا ہوتی سلام دعا ہوتی منع بھی کر دے گا مسجد میں نہیں آنے کا زیادہ تر سلام کرتے تھے کچھ جواب دیتے تھے کچھ جواب نہیں دیتے اچھا، بات آپ نے وہاں ایسی بچیوں بچیوں میں بات کی ہم نے غیر مانس کے لوگ بات کی تو کتنے لوگ بولتے جب کیوں آج کو یہاں سوئے کون سوئے دا حالیچ ملاقات ہوئے مسلمان بھائی ہم سب اچھا آپ نے کسی کو کھانے میں کیا کم پڑ پڑھائی کم پڑتا ہے اچھا یہ آدمی نہیں تھا وہ اپنا نہیں کھائے وہ اس کی کتنے کا ہی کھائے اچھا اچھا، آپ کی جماعت کے ذریعے سے جان اور مطلب نہیں ہوئی مگر تھوڑی ہم نے کہا تھا تو وہ آتے تھے ہمارے ساتھ ہم بچے تھے ان کو بھی اجانا بولا تھا کہ آپ سے ہاں اب یہ تیاری کریے دوسرا سوال آ کے کھڑا ہو جائے سوچا ہی نہیں ہوگا یہ سوال تو اچھا، چیلنج کرے کتنا ایک سو سترہ کلو میٹر ایک سو شہری کے بعد ایک سو چونتیس اچھا، یہ وہاں سے کتنے نئے ساتھی جو پہلی مرتبہ اجتماع میں آئے ہو ایسے کتنے ساتھی آئے سات ساتھی ہم نے ملاقات کی اور آنے والے تھے تو اچھا، یہ سات سات ہے میرے گھر بھی اندر ٹھہرے لیکن آپ جہاں ٹھہرے وہاں ٹھہرے ہیں یا وہ جہاں ٹھہرے ان کے پاس آپ چہ رہے ہیں فون سے ملاقات کی تھی اور باہر ملے نہیں بولے تو ہمارے پتا پہ آ جانا تو تو نہیں پیسے کمان ہو پاتے کمانے کو بہت سنبھال سکتے تم لوگ بہت بڑی چیز لے کر آئے دیکھو میرے دوستوں یہ فون کی جماعتیں جس طرح کی ہے میرے ساتھ میں پہلے بات کر لی ہوگی یہ بڑی قابل قدر جماعت ہے عجیب ہے پھر بڑی ضلع ماشاء اللہ اس ضلع میں جیسے ہمارے کام کرنے والے مضبوط ہیں ویسے یہاں کی بگڑ بھی مضبوط ہے نظام بہت کمزور تھا بہت کمزور ہے اور وہ خود اپنے بوتوں کو گالیاں دیتے پتھر کا بت بنایا ہوا ہوتا تھا ساتھ میں لے کر چلتے تھے اس سے امید رکھتے تھے نہیں ہوتا سر کچھ بھی نہیں کرتا پھیل دیتے لیکن جب اسلام آیا تو کفر مضبوط ہوا مضبوط ہوتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد میں وہ چکا تو یہاں آپ لوگ ایمان آپ لوگوں کا بڑا کبھی ایمان ہے آپ کے سامنے بھی ذرا مضبوط ہے ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ آپ لوگ بھی بہت کمی حالات سے گھبراتے ہیں حالات یہاں دونوں کی جماعت نہیں یہ تو حالات بھی ہاں، نہیں بچے جماعت کے بچانے والے کو چلی تھی نا تو بڑے حالات سے

بولنے والے پاور فل نہیں ہاں۔ ہاں، کیا ہوتا ہے پاور فل لوگ بےچارے نو کو بھیج دیتے ہاں، ایسا ہوتا ہے سب پہ جانا چاہیے پاور فل ہوتا نا وہ بےچارے وہ گھبرا کے مارے تین تک وہ کہیں ہمارے کو پکڑ ہوئے گی ہماری ذرا جماعت میں نو ساتھی تھے اس میں الگ الگ جو ساتھی تھے دیولا کے تین ساتھی تھے مالی ہلکی کے تین ساتھی تھے اور بونس کے تین سال ہمیں جو کچھ کیا کیا گیا تھا انیس اس میں سے ہمارا سولہ کیا ہوا کون سا تھا ہمارا جو پتی انیس نمبر ہے اس میں ہماری کل ملاقات ہوئی دو سو اٹھیس اس میں سے دو نئے کیا کیے ہم لوگوں نے جوڑوا اور اب ذرا اس کا بتا دو آپ کو کتنی جگہ دی تھی انیس انیس جگہ دی انیس جگہوں میں مسجد والی کتنی تھی غیر مانوس مسجد والی کتنی تھی اور بالکل جہاں مسجد مدرسہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ نہیں اس میں سے جو ہمیں سولہ کیا گیا اس میں سے ہمیں جو مانوس والی جگہ دی تھی وہ ایک ہی جگہ تھی اخوڑ وہ مانوس مسجد تھی باقی جو مسجدیں دو جگہ پہ مسجد اور مدرسہ نہیں ہے باقی ہر جگہ پہ کچھ جگہ پہ عبادت گاہ ہے اور کچھ جگہ پہ مسجدیں بھی ہیں ان میں سے ہم نے جو دو نئے کیا گیا اس میں ہے نہ کیا ہے ہے دولوا جو ہے پہلے سے جو جماعت گئی تھی ان لوگوں نے بیچ میں کچھ ہمارا امیر صاحب نے اور ہم لوگ گئے تھے وہاں سرپنچ کے بات کیا بات کیا تو سرپنچ صاحب نے ہم کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ اس نے پنچایت بول کے ہم کو چاوی دی بولا کہ وہاں کہاں رستہ نادی ہے اللہ کو لیکن ہم ان کو مشورہ لینے کے لیے گئے تھے پہلے سنا تھا کہ وہاں جماعتیں نہیں رکنے دیتا یہ سب ہوتا ہے ایسا اچھا سنا تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑا چل کے مشورہ کیا امیر صاحب سے بات ہوئی تو دو ساتھیوں کو بلا کے ہم لوگ سرپنچ کے پاس جاتے ہیں اس کی اجازت لیتے ہیں تو ہم لوگ سرپنچ کے پاس گئے تھے وہاں اجازت لیا ہاں مسلم ہے کرتے ہیں لیکن مانوس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم گئے مشورہ کر کے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ گاؤں میں گڑھ گئے اپنے مسلمان کے لیکن باہر کی زیادہ ہے مجھا بھارت کا جو وہاں کمپنیوں میں کام کرتا ہے وہ مجموعہ زیادہ ہے یو پی بہار اور جھارکھنڈ یہ سب مجموعہ زیادہ ہے وہاں رہنے والا اس میں ہم کو چابی دی ہم وہاں رکے دو دیے اور ان لوگوں پہ بس محنت کی اور سرپنچ نے ہمیں ہدایت بھی کی تھی کہ آپ گاؤں میں ہماری بستی میں محنت مت کرنا کیونکہ یہ سب لوگ مخالف ہے آپ جو کام کرنا ہے ان لوگوں بھی کیا ہم لوگوں نے الحمد للہ کام کیا اچھا، ایک بات یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ یو پی اور بہار کے جو مسلمان ان کا تفقل آپ نے کیا تو اس میں ایسے بہار میں یا یو پی میں یا جھارکھنڈ میں ان کا وقت لگا ہاں، ایسے لگ بھگ سولہ آدمی کی ملاقات یعنی جن کا وقت لگا چار مہینے والے جو گے ہاں چار مہینہ والے چلے والے کچھ ساتھی ایسے ہی ملے تھے جو خالی دس دن گئے ہوئے تھے کیا حالات تھے ان کے دن حالات کرنے والی بات ہے ہم کیا ہے ان لوگوں کو جو مسئلہ ہے وہ بےچارے اپنی روٹی روٹی میں ان لوگوں کو صبح سے جاتے ہیں شام کو گھر واپس نماز روزے کیا وہ بولتے ہیں کہ کچھ ٹائم مل جاتا ہے پوچھا تھا ان لوگوں سے جو بولتے ہیں کہ کچھ دن ٹائم مل جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں یہ سب ہے لیکن ان کی جو حالت ہے وہ خراب حالت ہے اچھا غیر مانو کسی مسجد میں ہیں غیرمانو مسجد میں پھیرے تھے ہم لیا وہاں گائے تھے تو مسجد کھلی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے مسجد میں گئے اور وہاں لگ بھگ ایک گھنٹہ تعلیم کیا ہم نے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم تعلیمی گش کے لیے نکلے تھے کسی بھی ملاقات ہو جائے تو ہم جب تعلیمی گشت کے لیے نکلے تو وہاں سے دو تین آدمی کی ملاقات ہوئی اس کے بعد وہاں کے متولے آئے سب بولا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں نہیں رکنا ہے آپ کے لیے جو آپ کی جو جماعتیں پہلے آتی ہے وہ باہر رکتی ہے اور ایک گھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا لیکن ہم اب گنڈا تعلیم کیا تو مسجد میں رک کے خاص بعد میں بولا کہ آپ مسجد سے نکل جاؤ تو ہم مسجد سے نکل کے اسکول کے پیچھے گراؤنڈ ہے وہاں اور جو ہے وہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں بھی ہم مسجد چلے گئے تھے ڈائریکٹ تو وہاں بابی صاحب جو مسجد صاف کر رہے تھے ہمیں دیکھا اور سلام دعا کیا ہم لوگوں نے وہاں مسجد کے دروازے کے پاس دعا کی تو ہم دعا کر رہے تھے وہ تالا لگا کے چابی لے کے پہنچ گئے ہم آگے پیچھا کیا تو بولا کہ موتولی چابی لے کے چلا گیا تو ہم تھوڑی دیر روکے ہوئے تھے تو وہاں عبادت خانہ بنایا کچھ پانچ گھر ہے جو مانوس ہے ان لوگوں نے عبادت خانہ بنایا ہے وہاں سے ملاقات کی ہاں ملاقات کی تو بولا ٹھیک ہے میں اس کو متولی کو بلا کے تالا لگانے سے پہلے ہاں جی وہی بولا تو ہم دعا کر رہے تھے اسی ٹائم وہ چلے گئے ملاقات ملاقات دبائی دبائی ہم ہم لوگوں نے جو عبادت خانہ بنایا ہوا ہے اس کے وہاں ہم مشکلات میں بوٹلا لے کے پانچ گڑھ ہے مہنگی بوٹلا لے کے بات کیا مشورہ کیا بولا ٹھیک ہے اب مشورات کو ہم ہمارے صاحب سے تو جنہوں نے بات کیا بولا ٹھیک ہے مشورات میں بات کریں گے یہ سب کریں گے ان شاء اللہ آدھا گھنٹہ تک ان لوگوں کو مشورات کے اندر بات کی تھی ہم سب اچھا ایسی جگہ جہاں نہ نہ مسجد مدرسہ ہے وہاں کچھ کیا وہاں ایک ہی جگہ تھی تو ہم لوگ وہاں جب جب گئے سرپنچ سے بھی ملاقات کی یہ ہائی وے پہ تو سرپنچ نے پہلے رکنا ہی منع کر دیا اور ہم تھوڑا آگے جا کے ہوٹل پہ روکے تھے وہاں سے واپس آ کے گاؤں کی ملاقات کی دو دن آئے وہاں ملاقات کے لیے وہاں مدرسہ ایک گھر میں چل رہا ہے الحمد للہ مدرسہ کا چل رہا ہے تو جو ذمہ دار آدمی ہے چار مہینہ بھی لگا ہوا ہے آدمی کا ہم اس سے بات کی تھی کہ آپ اس کا نظام بناؤ نماز کا یہ سب بولتے ہیں جب کام والے آدمی ہے آگے پیچھے ہوتا ہے نماز تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی نظام نہیں ایک دن میں زیادہ زیادہ سے زیادہ تیڑھی ہماری جو ان کی جماعت مخلوق تھی دو دو تین جمبو سر کے دو تین دو آگرہ کے دو چار بروچ کے اس طرح آٹھ سازی کل تھے اور ہمارے امیر صاحب سے پورا کے حافظ ایوب صاحب کے اور ہمیں جو رخ دیا تھا وہ کلچر کا رخ دیا تھا کہ وہاں چلتا ہے اور روانگی جی کی بات بھی ہوئی تھی اور آٹھ ساتھی تھے اس میں چار مہینے والے ساتھی پانچ تھے اور ہم پیدل تقریباً پچانوے کلو میٹر چلے تھے نائنٹی فائیو اور اس میں سے سب سے زیادہ بارہ جو چلے تھے وہ بارہ کلو میٹر چلے تھے اور ہمیں جو بستیاں دی گئی تھی تقریباً بیس بستیاں تھی لیکن وقت کم تھا کچھ جماعت بنتے بنتے آٹھ سات آٹھ دن ہو چکے تھے آٹھ ساتھی مکمل ہوتے ہوتے آٹھ دن ہو چکے تھے اس لیے ہمارے ساتھ پانچ مہینہ ہی تھا کام کرنے کے لیے اس میں ہم سولہ بستیوں میں ہم کام کیا اور اس کے علاوہ جو دوسرا یعنی دوسری بستیوں میں جاتے ہیں سولہ کی بس سولہ میں کتنے مسجد والے تھے سولہ میں دس مسجد والے تھے اس میں سے دو مسجدیں مانوس تھی ایک تو ہمارے ولر کی بس وہیں سے شروع کیا تھا وہ ولر اور اس کے علاوہ ایک بستی تھی جس کے وہ مانوس تھے اور اس کے آس پاس کے لوگ مانوس تھے باقی ساری بستیاں غیر مانوس تھی اور ایک بستی میں ہمارے امام صاحب ہے اور نماز بھی ہوتی ہے لیکن اس کے آس پاس والے سارے غیر مانوس تھے یعنی کام سے کم سمجھ رہے تھے باقی ساری بستیاں ہماری جو تھی مسجد والے علاقے وہ سارے غیر مانوس بس مسجدیں تھی تو وہاں کہاں ٹھہرے آپ وہاں ہم کوشش کرتے تھے مسجد میں جانے کی اور بات کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے تو پھر ہم دوسری جگہ ٹھہر جاتے تھے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پوچھتے تھے آپ کے ہاں آپ کو آو کہ نہیں آو پوچھتے تھے سب سے اچھا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں فائدہ اس سے ہوتا تھا کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے اس سے پہلے وہاں کے سرپنچ کی ملاقات کر لیں اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا سیدھے مسجد میں جانے سے وہ تھوڑے جد پر آ جاتے تھے اس سے بہتر ہمیں اس میں فائدہ ہوتا تھا کہ ہم جس گاؤں میں بھی جاتے تھے اس کی سرپنچ کی مورتی کے پہلے ہی گاؤں میں ہمیں اس کا تجربہ ہو گیا تو سرپنچ میں ملاقات کرتے ان سے بات کرتے رہے وہ ساری باتیں ان کو سمجھا ہمیں اس طرح کے پھر اس کے بعد گاؤں میں ایک مسجد میں جانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر مسجد میں نہ رہنے دے اور وہ گاؤں کو بھی چھوڑنے کو ہے تو ہمیں سرپنچ نے پرمیشن دی اجازت ہوئی تھے اس لیے ہم گاؤں میں کسی کی اجازت سے کہیں بھی ٹھہر جاتے تھے یہ جو غیر معلوم دیہات ہے جس میں آپ سرپنچ ہے متولی ہے یا گاؤں کا کوئی بڑا ہے اس سے آپ نے پوچھا کہ وہ ہماری جماعت ہے ایسی ایسی جماعت ہے اور ہم آپ کی مسجد میں رہنا چاہتے ہیں اگر اس نے اجازت دے دی نے میری بات پوری جا رہی اس نے اجازت دے دی متولی نے بھی یا سرپنچ نے اب گاؤں میں مسجد میں لوگ آئے کون کون رجا لینا آیا سو تو متبدل تو متولی میں تو بڑھیں گے نہیں تو ہاں، الگ خراب ہے زندگی میں تو کریں گے آئندہ کوئی نہ کر اس کے جو ساری اللہ بلا جو ہے وہ سب سے پڑ جائے سرپنچ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سرپنچ ہو لیکن اس کو پبلک کی ضرورت ہے پبلک یعنی اس کے پیچھے پہنچ جائے جیسے یہ ٹھیک ہے آپ نے جو کہ ہم کو یہ فائدہ نظر آیا اس میں بہت نقصانات ہمارا کام تو سیدھے سیدھا یہ ہے کہ ہم انجانے بچن مسجد میں داخل ہو جائیں پھر وہ روکتے ہیں منع کرتے ہیں نکل جائیں لیکن اگر گاؤں کے کسی ویکسی کی اجازت سے گئے ہم اور وہاں ہم نے یہ کہہ دیا کہ کھلا نے ہم کو بلایا ہے کہ کھلا یہ کیا ہے تو وہاں سے نقصان ہو جائے مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں پھر اپنے دو بھیج جانے کے سرپنچ کی جیسے خوشی سے ملاقات کرتے ہیں ویسے کرنے چلیے آگے اچھا کتنی جگہ ایسی تھی کہ یہاں مسجد بدل کا کچھ نہیں کم ایک جی، پانچ چھ جگہ ایسی تھی جہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا ان کے بچے دوسری جگہ پانچ تقریباً پندرہ جگہ ایسی تھی لیکن جہاں مسجد نہیں تھی اور یہ مدرسہ وہ اپنے بچوں کے مدرسے کے لیے دوسری جگہ باقی مسجدیں نہیں تھی وہاں ہم نماز ان کو ساتھ میں لے وہاں آزاد یہ ہے آزاد نماز کا کیا آزاد ہاں۔ نماز نہ ہوتی ہے ایسے کتنی جگہ جہاں نماز نہیں ہوتی ہے وہاں ایسی تقریباً دس دس بچی ایسی تھی وہاں میں کیا وہاں ہم ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو ساتھ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کو کہتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے اور عمل میں بھی جڑتے تھے اور ان کو ہم ترغیب دیتے تھے کہ بھائی آپ ایسی ایک جگہ متعین کرو کہ جو جس جگہ آپ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکو ایسی ترغیب بھی دیتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ ایسے ہو جائے لیکن وہ ادھر بھی کرتے تھے ہمیں وقت نہیں ملتا ہے ایسا ان کو سمجھاتے بھی تھے تو اگر آپ کے دوست میں پانچ منٹ بھی نہیں کر سکتے تم چوبیس لوگ ہو تو شام کو آتے ہو تو ایک کر لو ہاں ایسا کہتے تھے ان کو تو شروع کروائے کسی جگہ ایسا شروع کروانے کی کوشش لیکن شروع نہیں ہو پائے ایک جگہ ایسا ہوا تھا کہ وہاں شروع ہو رہے ساتھی آ کے بیٹھتے تھے ایسا دیکھو ہمارے دوست کو ایک بات یاد رکھتے میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ جو جگہ ہے جہاں مسجد بجٹ نہیں ہے اس کے معنی جو ہے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے لکھا زیرو کتنے بنے ارے کتنا کیا زیرو لگا تیسرا لگا کچھ بھی وہاں آپ نے ایک کر دیا اب زیرو کتنے دوسرا لگا یہ جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے یا آزاد نماز نہیں ہوتی وہ گاؤں زیرو میں اب ہماری زون کی جماعتوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بچے کو زیرو سے نکال یعنی آزاد نماز جان شروع کرو کچھ بھی محنت کرنی پڑے پاؤں پکڑنا پڑے اپنے ہاتھ سے لکڑیاں کاٹ کر لگانی پڑے جھوپڑی بنانی پڑے لیکن وہاں اذان اور نماز شروع کرا اگر اذان نماز شروع ہو گئی تو پھر آگے تعلیم شروع ہو جائے پھر آگے مشورہ شروع ہو جائے لگتے جائے پھر آگے درخت شروع ہو جائے پھر آگے باہر کی آنے والی جماعتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جائے یہ ساری چیزیں شروع ہوگی جب وہاں اذان نماز شروع ہوگی آپ گئے وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی آپ آ گئے ختم ہو گئی بات اب آگے اس کو لڑنے کی کوئی قدر نہیں اس لیے ہماری جماعتیں جو ہے وہ انتہائی کوشش کریں جس حال میں بھی ہو جھوپڑا ملے تو جھوپڑا جھوپڑا بنانا پڑے تو جھوپڑا بنا کا اس کے لیے انتظام نہیں کرنے کا اینٹیں منگوائیں گے یہاں سے سیمنٹ منگائیں گے یہاں سے سیدھے سیدھے دو چار گھمبے لا کر کے کھڑے کر دیے اوپر چار ڈال دیا بھائی آئیں اذان کرو نماز جس جماعت نے یہ شروع کر دیا یہ سمجھو کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا بہت بڑا کام کر دیا آئندہ جا کے پتا نہیں بہت سی تاریخ ہے اور بہت سی آپ کی گجرات کی گجرات کے ضلعوں کی بہت ساری جگہ ایسی کہ جہاں ان کی حال میں کیا تھا اور آج وہاں موبی نے کھڑی تھی پہلی اس بچے کو یہ دونوں کی جماعت کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہاں ازان نماز شروع کرا آزان نماز شروع کرائی تو اپنے اگلے کام شروع ہو جائے ازان نماز شروع نہیں ہوئی تو پھر وہ بستی زیرو میں چلی جائے گی دو دن کے لیے ہے روز روشنی آ گئی آپ حضرات پہنچے آپ نے محنتیں کی آپ نے اذانیں کی آپ ایک کو ملے دین کی بات اللہ رسول کی باتیں ان کے سامنے کی تو دو دن کے لیے روشنی آ گئی لیکن اس کے بعد پھر وہ اچھا اس لیے ہماری جماعتوں کی ٹارگیٹ یہ ہے محنت کر کے جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے وہاں جہاں آزان نماز نہیں ہے وہاں آزان نماز کو زندہ کریں وہ شروع ہو گئی تو آگے کے سارے کام انشاءاللہ شاء اللہ بچے چلے جائیں گے اور آگے کی ساری بنیادیں بڑھیں گی اگر آپ نے محنتیں نہیں کی قربانیاں بھی ہیں کوششیں بھی کی ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک تو کسی کو سمجھا دینا ہے بھائی جو آزاد کرو تو ان شاء اللہ آپ کو فائدہ تھا نماز پڑھتے تو آپ کو فائدہ ہے ہاں، یہ دو چار باتیں ہم نے کہہ دی ہمارے ساتھی نے کہہ دی عمل ہی چیز نہیں ہوئی اچھا وہ کہہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اپنی زمین سے زمین مالک کی بات کرتے ہیں ارے بات کریں گے ان شاء اللہ میں کر آئے گا بس وہ پھر آپ نکلے دو دن کے بعد وہ بھول گئے پھر پورا سال گزر جائے گا اور اس میں پتا نہیں کتنے لوگ بغیر کلمہ کے قبروں میں چلے گئے وہاں شروع پیدا کا وہ جماعت کامیاب ہے کہ جہاں اذان نماز اسے شروع کرا ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو واپس وہاں ایک جماعت نے بتایا وہ کام کیا بتا ہم پھر گیارہ گیارہ جگہ ماشاء اللہ انہوں نے اذان نماز شروع کرا کبھی بھی چل رہی اور ہندوؤں کے فیکٹریوں میں جہاں جا کر کے اس کے مینیجر سے بات کی یہ کیا اور شروع کرا تو بہت بڑا کام یہ ہو جائے جی کتنا کر رہا پچانوے کلو میٹر اچھا اور ایک دن میں آپ نے کتنے بتایا بارہ ایک زیادہ جانا اچھا، ہوں پہلے رہا ہوں لے رہا ہوں میں آ جاؤں کر دیا جاؤں میں اٹھا جماعتوں نے بہت اچھا کام تقریباً سبھی جماعت اور سون کی جماعت جو ہے وہ جانے والا ساتھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے درختوں کا سایہ ہے تو گویا قوم کی جماعت میں جانے والے نے خود کو اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کیا اور یہ حضرات صحابہ کرام کے صفات میں تھی دین ایسی چیز ہے کہ دین کے لیے مجاہدہ مطلوب ہے اور مجاہدے پر انعامات ہیں حضرات صاحب کرام کی دعاؤں میں بعض جگہ ملے گا آپ کو کہ وہ خود مجاہدہ مانگتے ہیں یہ کہ اللہ کے یہاں اللہ کی نسبت پر تکلیف اٹھانا جو ہے اس کی بہت بڑی قدر بہت قدر تھوڑی سی تکلیف بھی ایمان والا برداشت کرتا ہے تو اس پر اللہ بہت عجر دیتے ہیں جتنا اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں ویسا دنیا کا کوئی قدر نہیں کرتے بندے کو ایک دن اللہ کے راہ میں نکل کر بخار آیا تو اس کے بخار پر سال بھر کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم شانوں کی یہاں اس کا مجاہدہ محفوظ ہو جاتا ہے وہ تکلیفیں برداشت آدمی کرتا ہے وہ تکلیفوں کو تو کچھ دنوں میں بھول جاتا ہے یہ ہماری زون کی جماعتیں جو آئی ہے اس میں بہت سے ساتھی ہوں گے کہ جس کو پورے سفر میں صحیح نیند نہیں آئی میرے گھر کے پیتے ہیں گھر میں اس کا بیڈ روم ہے مستقل کوئی گھر میں آواز اس کے بیڈ روم میں نہیں آتی سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ زون میں چلا ہے اب یہ جو اس نے چالیس دن تکلیف اٹھائی یہ تو گھر جا کر چار دن آرام کرنے کا تو ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے گا وہاں سے لوگ ہمارے چلتے ہیں پیدل جماعتوں میں یہ دوست کی جماعتوں میں تو بازوں کے پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ بلکہ میرے پاس ایک روایت بارہ کلو کی بھی بارہ کلو وزن کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ وزن برابر ہو جائے لیکن اس پر جو اس نے تکلیف اٹھائی وہ تکلیف کا عجر باقی اور ہم تعالیٰ شاہ اس کی قدر کریں اللہ کے سب کچھ جمع ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھے نیکی کی تکلیف تو آدمی بھول جاتا ہے لیکن اس کا آجر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے اور گناہ کی لذت جو ہے نا وہ کچھ دیر میں ختم ہو جاتی لیکن اس کا وبال باقی رہتا ہے اس کا وبال باقی رہتا ہے اللہ کی نسبت پر یہ تکلیف کا اٹھانا مجاہدوں کا برداشت کرنا یہ مطلوب ہے اللہ اس کی قدر کرتے اور ہر تعالی شاہ مجاہدوں کی بنیاد پر آگے بڑھاتے اور اس کے ذریعے سے آخرت بنتی یہ دونوں کی جماعتیں جو گئی ہیں یہ کیا کیا کما کر لائی اسے دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا آپ کے ذریعے سے کیا کیا خیر وجود میں آئی آج یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا تو ہم نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کیا خراب ہے وہ تو ہم سے پوچھئے یہ دو ہزار دس میں آپ کے کندھار یا مدرسے میں دون کی جماعتوں کی ترکیب بنائی تھی اس وقت سے لے کر یہ آٹھ نو سال میں گجرات کہاں سے کتنا اوپر پہنچ گیا اور محنت کے اعتبار سے کتنا بڑھ گیا اور ساتھیوں میں کتنے صفات پیدا ہوئے وہ تو جو ساتھی اندر ہے اور ساری احوال پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں مجاہدے کی صفت پیدا ہو گئی ورنہ بگڑتے بگڑتے بگڑتے دو ہزار دس تک میں ہم ہمارے گجرات کے کئی اضلاع میں یہ شروع ہو چکا تھا کہ اپنے دوستوں کی جماعت بنانے کی ساتھ میں بٹیارہ لے جانے کا اور ساتھ میں وہی کھانے کا پکانے کا اور چلا بھی لگا لینے کا جہاں تک پہنچتے تھے جماعتیں لڑتی تھی آپس میں ملکوں میں جا کر ٹوٹتی تھی یہاں آ کر سلائی کرانی پڑتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے یہ دونوں کی جماعتیں چلی اور ہمارے یہ ذمہ دار جو ہر ضلع کے ہیں یہ خود دونوں میں چلے ان کے پیچھے پہ تو اور شادی چلے تو ابھی یہ حال ہے کہ پورے پوری دنیا میں جہاں گجرات کی جماعتیں جاتی ہے یہ گجرات کی جماعتیں وہاں جا کر پہلا جملہ وہاں کی ذمہ داروں سے یہ کہتی ہے کہ جہاں آج تک تمہاری کوئی جماعت نہ گئی ہو وہاں میں رہے یہ صرف اللہ نے اس صوبے کو دیا ہے ممالک والے کہتے ہیں کہ اور صوبے والے آتے ہیں تو ہم سے معلوم مسجدیں مانگتے ہیں جہاں کام ہے وہاں بھیجے یہ کہتے ہیں صرف یہ جماعت بہت اصرار کے ساتھ سے اور چنانچہ اچھے گھرانوں کے بچے اور اچھے گھرانوں کے ساتھی ہمارے ملکوں میں گئے اور انہوں نے ان کو ایسے رخ انہوں نے لیے کہ جہاں تین مہینے تک کام کیا نہ لائٹ دیکھی اور نہ سڑک دیکھی وہاں کے ساتھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم جہاں نہیں جا پاتے تھے وہاں یہ جماعتیں دیتے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر ملک مانگ رہا ہے گجرات کی جماعت گجرات کی جماعتیں جماعت ہر صوبہ مانگ رہا ہے صوبے والے ہندوستان کے صوبے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعتوں کو آپ جو رخ دیتے ہیں اس رخ سے ذرا ہٹتی نہیں جس ضلع میں بھیج دیتے ہیں وہ اس ضلع تو آگے نہیں جاتے ہم کتنی بھی کوشش کرتے ہیں وہ کر یہ کہتے کہ تقاضا ہے تو آپ گجرات کے ذمہ داروں سے آپ رابطہ کریں اگر وہ کہیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ وہی رہیں اس پر ان صوبوں میں کام ہوا ہے مجاہدے میں جب آدمی چلتا ہے تو اندر میں استفاق بنتے ہیں اندر میں ایک ہمت آتی ہے اور بڑی بڑی چیزیں یہ حاصل کرتا ہے اس لیے کہ قسم کرسی کے حالات سے چلتا ہے کون کی جماعت ساتھی ساتھ کسم کرسی کے حالات سے چلتا ہے چوبیس گھنٹے وہ ٹینشن میں رہتا ہے ابھی کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا اس بچے میں کیا ہوگا پتہ نہیں وہ وہ دیکھ کر کے گیا ہے چار کو بلایا گا سارے ساتھیوں کی سمجھ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں میں طاقت پیدا ہوتی ہے یہ سارا اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے اور اس کے نفے نسلوں تک میں ملے یا ان کی نسلوں تک میں دین کے دائی پیدا کرے اللہ کے لیے قربانی ضائع نہیں ہوتی اسے ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کے لیے قربانی دنیا پر محنت کرنے والا آدمی اس کا نفع تو ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی محنت کر کے بہت دنوں سے یار کچھ آئٹمیں کھانی ہے یہ بنانی ہے یہ بنانی ہے اسباب پیدا ہو گئے اور کتنے دنوں کی محنت کے بعد میں اس کی پسندیدہ آئٹم بنائی یہ تیس گھنٹے میں پاخانہ بن کر نکل جائے اچھا کپڑا لانا ہے اور اب کے مطلب فلاں فلاں جاپان کا وہ ہے وہ لانا ہے اور فلاں انگلینڈ سے جو پہنتے ہیں وہ لانا ہے بہت محنت کر کے لایا اس کو اور لانے کے بعد میں چھ مہینے کے بعد میں کچھڑا بن گیا فانی دنیا پر محنت کرنے والوں کی محنت ضائع ہو جاتی ختم ہو جاتی مکان بہت ڈیکوریشن سے پتہ نہیں انجینئروں کے دماغ کھا کر کے بہت عجیب عجیب ڈیزائن کا بنا لیا لیکن یا تو وہ مکان باقی اور وہ چلا اور اللہ حفاظت فرمائے بعض مرتبہ یہ ہے کہ وہ باقی ہے اور مکان بہ گیا فانی دنیا پر محنتیں کی ہوئی برباد ہو جاتی یہ محنتیں ایک ایک جگہ پر اور آپ جانتے ہو کل میں نے مشورے میں سنایا تھا آپ کو یہاں یہاں نہیں یہ ابھی ہمیں وہاں سے آ رہے ہیں سب یہ نوساری ضلع کا اجتماع ڈانگ ضلع میں ڈانگ ضلع میں تین بستیاں ہیں جس میں مسلمان اس میں ایک گاؤں ہے پھر لکما میں بھول جاتا ہوں ناندن پیڑا جس میں چالیس گھر ایک سو چالیس اور ایک سو پانچ حافظ اور بنجاروں کی بچی ہے تم بوروں کی نہیں ہے اور مومڑوں مہمنوں کی نہیں ہے بنجاروں کی بچی ہے اور بنجاروں کے حالات تم جانتے ہو جو پہلے کھلتے تھے کسی زمانے میں بنجاروں کی بچی اور سات بچے ابھی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں سولت کے ایک مولانا تھے ہمارے بڑے ساتھی میرے علماء جانتے ہوں گے مولانا عبد الحق میاں صاحب آتا وہ کسی زمانے میں وہاں گئے تھے اور اس بچے کے حالات کو دیکھ کر کہا ایک بچہ اٹھا لائے تھے وہاں وہ سب سے پہلے حافظ وہ بنا اور پھر اس کے ذریعے سے ہو مولانا تو اپنی قبر میں چلے گئے لیکن یہ سارا سواب کہاں جا رہا ہے بولو یہ ہے دین ابھی ہمارے پڑوس کے سفر میں ہمارے بھائی یامین نے سنا ہے کہ ایک جماعت کام کرنے کے لیے گئی تو ایک مسجد میں کام کر رہی تو ذرا شہر کا ایریا تھا مسجد سے بالکل لگا ہوئی ہوٹل تھی تو جماعت خانہ جو تھا اس کے پیچھے ہوٹل کا پیچھے کا حصہ تھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوٹل کا ملازم نوکر برتن دھو رہا تھا یا مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی تو اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی تھی تو یہاں تعلیم کرانے والا فضائل قرآن میں سے حافظ کے جو فضائل ہے وہ پڑھ رہا تھا اور وہ بیٹھا ہوا برتن دھو رہا تھا اس کے کان میں یہ بات پڑ رہی تھی کہ حافظ کو یہ ملے گا یہ ملے گا اس کے ماں باپ کو یہ ملے گا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یار میرا بچہ جو ہے پانچ چھ سال کا ہے چھ سات سال کا ہے روزانہ میرے ساتھ آتا ہے وقت ضائع کرتا ہے یہ کرتا ہے کل سے میں اس کو کسی مقصد میں داخل کرتا ہوں اتنی بڑی فضیلت اس نے جا کر تحقیق کی اس بچے کو مقصد میں داخل کرتا ہے وہ بچہ قرآن پورا کیا اور پھر حصوں میں بیٹھا حافظ بن گیا اور آج اس بچے کے ہاتھوں دو سو حافظ تیار ہو یہ ثواب کس کے پاس گیا بولو اور اس تعلیم کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا آپ جو چلے ہیں تو آپ کے چلنے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اندر میں ایمان جگہ ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ حالات سماج کے دباؤ کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کی صلاحیت دین پر لگ جائے ہمیں کا کوئی آدمی صلاحیت سے خالی نہیں ہے سب کے پاس تو اللہ نے صلاحیت دی اور سب کو الگ الگ دی ہے سب کی آنکھیں دو دو ہے لیکن ہر آنکھ میں صلاحیت الگ ہے سب کے ہاتھوں میں پانچ انگلیاں ہیں لیکن ہر ہاتھ میں صلاحیت الگ ہے سب کے زبانوں منہ میں سے زبان نکالو ہم سب کی ایک ہی گوشت کا لوٹڑا نکلے گا لیکن ہر ایک کی آواز بھی الگ ہے اور ہر ایک کی صلاحیت بھی الگ ہے اللہ نے دی ہے ایک راستہ یہ ہے کہ صلاحیت کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں اپنی دکان کو سنبھال لیں اپنی دکان بناوے اچھے ایریا میں دکان بنا ہوئے اور گاہکوں سے بات کریں اور سیل سے بین اچھے رکھے اور دنیا کمائے دنیا کمانے میں کوئی تکلیف لوگوں کو کم نہیں پڑتی تو پوچھو ان سے کہ دنیا کما رہا ہے اس کے پیچھے کتنا تھکنا پڑتا ہے وہ ملازمت کرتے ہیں ان کو پوچھو اپنے آفیسروں سے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے جو دھندا ویپار بزنس کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ گاہکوں کی کیسے کیسے خوشامد کرنی پڑتی ہے اور کتنا مال ڈوبتا ہے دنیا پر محنت میں کوئی محنت کم پڑتی ہے ایسا نہیں اس کا مقصد مطلب کم ہے اور اللہ کیا وہ پسندیدہ آدمی نہیں ہے کہ جس کی صلاحیت دنیا پر لگ جائے اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ جس کی صلاحیت اللہ کے لیے اللہ کے دین پر لگ جائے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہماری صلاحیتوں کے صحیح جگہ نہ لگنے کی وجہ سے یہ دنیا میں سارا بچپن ٹھیک ہے بھائی صاحب بات کر رہا ہوں ہماری صلاحیت اور دنیا کے انسانوں کی صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہے تو آج سے پندرہ سال کا بڑوچ اور آج کا بڑوچ کچھ فرق ہے دکانوں میں سڑکوں میں مکانوں میں بلڈنگوں میں کپڑوں میں گاڑیوں میں پہلے کسی زمانے میں ہم اجتماعات میں گجرات سے آتے تھے تو یہاں ٹرکیں کھڑی ہوتی ٹیمپو کھڑے ہوتے تھے اس میں بھر کر لوگ آتے تھے اور ابھی تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی ٹیمپو ہے کہ نہیں ہر آدمی اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہے پندرہ بیس سال دنیا پر اور صلاحیتیں لگی جس کا نتیجہ یہ سکے لگ رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے انسانیت کینسر کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن کینسر بڑھتا جا رہا ہے اور مر گیا ختم ہو گیا ساٹھ ستر سال کی محنت ختم ہو گئی گاڑی بھی رہ گئی یہاں مکانات بھی یہاں رہ گئے کپڑے بھی یہاں رہ گئے ہاتھ کے ساری ڈیزائن کی چیزیں بھی سب کچھ یہاں چھوڑ کے گیا ختم ہو گیا اگر یہ ہماری صلاحیت ہے ہم میں تو ہر آدمی اپنی ذات سے سوچے کسان میں صلاحیت اپنے لگاؤ تو اللہ نے تو اتنے قلوب کو اس وقت میں نرم کر دیا کام ہو سکتا ہے پوچھنا ہے کسی بچے میں جاتا ہے پہلے دن جاتا ہے کسی کو نہیں جانتا لیکن چار چھ مہینے ہوتے ہوتے وہاں اس کی ہو جاتی بے جاتیوں کو اپنا سامان بھی مانا دیتا ہے وہاں والے بھی اس کو بلاتے ہیں سب کو وہ پہچانتا بھی ہو جاتا ہے سب کے نام بھی معلوم ہو جاتے ہیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے وہ فیری لگاتا ہے ایک دکان ایک دکان والا شروع میں جب شو روم کھولتا ہے اور اس کا نشانہ ہوتا ہے مجھے پورے ضلع میں پہنچانا ہے اپنا مال جہاز جہاز پہنچا دیتا ہے حالانکہ وہ کوئی جماعت نہیں ہوتی دو چار ایک ہی دکان کا مالک تو ہوتا ہے الگ اگر ہماری پر لگ گئی اب یہ بنجر بنجر بنجر میں اور آپ کر رہے ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو دس سال میں ان بنجروں میں سے کتنے آباد کیا محدود ہوں گے بہت زیادہ کیے ہوں گے تو پچیس تیس چالیس ہوں گے دس سال میں وہ بھی آج تو کوئی جماعت مجھے سنا نہیں رہی ہے کہ ہم نے کھلا جگہ پر ازام نماز شروع کرا کی وجہ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو طبیعت پر لیا نہیں اپنا کام نہیں سمجھا اگر ہم اس رفتار سے گئے دس سال میں اگر پچیس جہاز ہم نے بنائے تو اس دوران کتنے مر جائیں گے اور یہ بجٹ جو ہمارے پاس میں سو پچاس سو ہے یہ کب یہ کب کرانے آئے گی کیا ہوگا ہم تو مر مرا کر چلے جائیں گے رفتار ہماری نہیں وجہ یہ کیا ہے کہ سب ایک رسم ہے دور کی جماعت میں جانے کا کر لو جا کر چلے آؤ ختم ہو گئی بات اللہ اللہ خیر برا ہو گیا تو یہ بنجر کو کب تک پال کر کے پھرتے رہیں گے بنجر بنجر بنجر اب اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی ضرور کوئی لمبا مسئلہ نہیں ایک ہمارا ساتھی یہ اپنے اندر سے یہ طے کر لے کھلا بستی میں مجھے داخل ہونا کھلا جگہ اذان نماز نہیں ہے مجھے اذان نماز شروع کرانی جیسے وہ ویپاری کیا کرتا ہے میرا مال مجھے اس بچے کا کھپانا ہے تو کھپانا سال بھر میں کھپانا شروع کر دیتا ایسے یہ ہمارے سارے ساتھی آپ اپنی دکانیں چلاتے ہیں اپنے کاروبار چلاتے ہیں اپنے میں چلاتے ہیں اپنے گھروں کو چلاتے ہیں اللہ نے دیا ہے زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے صلاحیت اللہ نے دی ہے سب کچھ دیا ہے اگر ایک بستی کو ہمارا ایک شادی نشانہ بنا دے ایک شادی ہمارا یہ بستی اور میں اپنی مسجد وار جماعت کو کہوں گا اور جب اپنی مسجد وار جماعت سے کہوں گا تو میرا ساتھ دو اور میں ذمہ دار ہوں بندی کا اور ایک سال کے اندر میں میرا ٹارگیٹ ہے کہ آزاد شروع کرا غیر مانو سے وہاں مجھے داخل ہو کر کے آہستہ آہستہ ذہن بنانا ہے ان کو خرید کرنا ہے اگر ایسے ہمارے سو ڈیڑھ سو شادی بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ایک بچی کو نشانہ بنایا اب اس کے بعد وہ اپنی مسجد کا سہارا لے مسجد کا ساتھ لے خالی مسجد کو ہم کوئی بستی دے دیتے ہیں جس کا کوئی مالک ہی نہیں گئے تو گئے نہیں گئے تو نہیں گئے اور یہاں ایک ساتھی نے اپنے ذمہ لیا مارے مارک اس کا کوئی کرے نہ کرے مجھے ایک سال میں اس بستی کو ٹارگیٹ بنا اس کو کھڑا کرنا ہے اب ایک طرف دعائیں مانگ رہا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے محنت کر رہا ہے اور اپنی مسجد کے ساتھی سے تعاون لے رہا ہے سب یہ کر رہا ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کو چاہیں گے دے دیں لیکن وہ بچے ہمارے حصے میں قیام کو آئے اس کے ذریعے سے کام اس اتنے میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو اب فیصلے پر آؤں کہ ہماری یہ جتنے ساتھی ہیں یہ اپنی ذات سے طے کر اور اپنی مسجد کے ساتھیوں کو ترغیب دے مسجد والوں کو ساتھ لے لیکن ذمہ دار میں ہوں مجھے اس بستی میں محنت کرنی ہے اور اس بستی کی ایک بستی مجھے دے دو کوئی مچھورے والوں سے کہہ دو صاحب ایک بستی مجھے دے دو اس بستی پر میں محنت کروں گا اس لائن کے ہاتھ میں لے جاؤں گا ان کو قریب کروں گا اور ان کی موقعوں پر مدد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ کروں گا سب کچھ کروں گا اس بستی میں اذان نماز کو زندہ کروں گا یا غیر مانوس ہے تو اس بستی میں انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ساتھی کو کام سے مانوس کر دوں گا اس نیت کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کرے کہ اللہ یہ میں نے اپنے ذمے لیا ہے اور تیری مدد کی بنیاد پر ہے اور اپنے ساتھیوں سے مسجد کے ہم سب مل کر کے ہم کو یہ کرنا ہے ہم سب کے اس کا فکر آپ کی یہاں صلاحیتیں بہت ہے بہت صلاحیتیں لیکن اپنی ذمے لینے کی عادت نہیں جس کی وجہ سے سے ضائع سمجھ آؤ آئے ضلع میں اللہ نے بہت دین بھی دیا ہے دنیا بھی دی ہے اور سمجھداری بھی دی لیکن احساس سے کی شکار ہے کپڑا بھی ہوتا ہے کپڑے ہوتے ہیں کام دیا اچھا۔ اور ہماری صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہے اور جس کے نتیجے میں ہم بے دینی دن اس طرح اس کے لیے میرے بھائی آج فیصلہ کرو یہ میرے ساتھی کتنے ہیں آپ کا ایک ایک ساتھی میرا ساتھی ہے اور ایک ایک ساتھی ایک ایک ساتھی صلاحیت میرا ہوا تو مجھے میں تیار ہوں مشورے سے جو بستی بھی مجھے دی جائے گی میں اس بستی کو ایک سال کے اندر میں انشاءاللہ اگر اذان نماز نہیں ہے تو وہ اذان نماز شروع کراؤں گا اور غیر مانوس بستی دی ہے تو وہاں میں انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو کر وہاں والوں کا ذہن بناؤں گا اس کے لیے تیار ہو تیار ہو اپنی ذات سے میں اپنے ذمے لیتا ہوں میں انشاءاللہ محنت کروں گا میری مسجد کی جماعت میرا ساتھ دے گی اور اللہ ہم سب کی مدد کرے ٹھیک ہے کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے وہی پانچ انگلیاں والے کھڑے ہونا شروع کرو میں تیار ہوں اس کے لیے